حضرت عطیہ قرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا بنو قریضہ کی سزا کے دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو جس کے زیر ناف بال اگائے تھے اسے قتل کر دیا گیا اور جس کے بال نہیں اگئے تھے اسے چھوڑ دیا گیا میں ان افراد میں سے تھا جن کے بال نہیں اگے تھے تو مجھے بھی چھوڑ دیا گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتالیس